پھر بھی انہوں نے نوح کو چھٹلایا چنانچہ ہم نے ان کو اور کشتی میں ان کے ساتھیوں کو نجات دی اور ان سب لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری نشانیوں کو چھٹلایا تھا یقیناً وہ اندھے لوگ تھے